الرحمن الحمد بعد اسلامی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام و سلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و کے پر پوتے ہیں عراق کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آ گئے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے باقی نو بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے باپ کے دل میں حضرت یوسف اور بنیامین کی شفقت اور محبت زیادہ تھی جس کی وجہ سے سوتے ہوئے بھائیوں کو حسد ہو گیا انہوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا اردن سے آنے والے قافلے نے انہیں کوئے سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم کے بدلے بیچ دیا پھر شاہی محل میں پرورش پائی عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا جہاں تقریباً نو سال گزارے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر بتانے اور کمت سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تقریباً اسی سال تک عدل و انصاف کے ساتھ مصر پر حکومت کرتے رہے وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو اعلیٰ درجے کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا ایک سو دس سال کی عمر میں انہوں نے انتقال فرمایا اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں ان کا ذکر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت توحید دے کر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا اور اس نے کہا اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو چاند کے دو ٹکڑے کر دے ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھر چند لمحوں کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے اس پر ابو جہن فوراً بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تم جادوگر ہو تم نے تو ہماری آنکھ پر جادو کر دیا ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مان چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے بغیر کسی شریع وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا بالکل جائز نہیں ہے یہ ہے میراث کا مسئلہ قرآن میں اس کی بڑی سخت تاکید آئی ہے اور یہ آج ہمارے زمانے کا بڑا سینسٹیو ایشو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے میراث کا مسئلہ دیکھو آج کل ہم سے دو بڑی بڑی غلطیاں میراث کے معاملے میں ہو رہی ہے ایک تو غلطی ہوتی ہے میراث جس کی تقسیم ہونے والی ہے یعنی مرہوم دنیا میں کوئی غلطی کر دیتا ہے تقسیم کرنے میں اور دوسری غلطی ہوتی ہے مرحوم کے بعد ان کی اولاد غلطی کرتی ہے میں آپ کو تفصیل سے بتلاؤں کہ دیکھو ایک آدمی دنیا میں جب رہتا ہے تو کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ میں بل تیار کر لوں اور اس کے لیے وہ بل تیار کرتا ہے تو غلطی یہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ ہم شریعت کے قانون کا خیال نہیں کرتے اور ہماری جو ماڈرن ڈے کی ولز ہے اس کے مطابق وہ بل بنا دیتا ہے جو بعد میں چل کر بہت نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ غلط بل ہوتی ہے میں اس کو ایکسپلین کروں مثال کے طور پر ایک باپ ہے اس کی بیٹیاں ہیں اس نے دیکھا میری بیٹیوں کی میں نے شادی کروا دی ان کو اچھا خاصا میں نے مال دیا میرا بڑا بیٹا ہے اس کی بھی شادی کروا دی اور اس کو بھی میں نے کافی مال دیا اب یہ میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس ہے وہ میری دیکھ بھال کرتا ہے میرا خیال کرتا ہے اب وہ باپ بل لکھواتا ہے اور بل میں یہ لکھواتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے قانون کے مطابق میرے سارے بچوں میں مال تقسیم کیا جائے سارے وارثوں میں مال تقسیم کیا جائے لیکن میرا گھر میرے اس چھوٹے بیٹے کو ملے گا پھر وہ سوچتا ہے میری بیوی نے میری بہت خدمت کی تھی تو بل میں لکھوا دیا شریعت کے قانون کے مطابق سب کو مال تقسیم کیا جائے لیکن میری بیوی کو ایکسٹرا ٹوینٹی تھاؤزینڈ پاؤنڈ ملیں گے یہ وہ بل میں لکھوا دیتا ہے یہ بالکل غلط بل ہے ایسا نہیں لکھوا سکتے کہ میرے چھوٹے بچے کو میرا گھر مل جائے میری بیوی کو extra twenty twenty five thousand pounds مل جائے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کیونکہ صاف روایت ہے ابو داؤد شریف کے لا وسیعت لوارثین کہ جو بارش ہوتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے کہ جو بننے والا ہے اس کے لیے ہم وسیعت نہیں کر سکتے کہ بھائی سارے گا اس کو ایکسٹرا ملے اس کو ایکسٹرا ملے اور اکثر باپ یہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہ میرا یہ بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے میرا بہت خیال کرتا ہے سارے بیٹے الگ ہو گئے یہ میرے ساتھ رہتا ہے تو میرے مرنے کے بعد میرا گھر اسے مل جائے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں اگر باپ دینا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں دے دے لیکن عام مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے ہاں زندگی میں اس کا مال ہے وہ مالک ہے وہ جسے دینا چاہے جتنا دینا چاہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ انصاف کرتے ہوئے جسے دے دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن وصیت میں یہ لکھوانا کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے قانون کے مطابق سب کو ملے اور میرے اس بیٹے کو میری بیوی کو زیادہ ملے اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے جو وارث ہوتا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جاتی ہے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے عام مطلب ہوتا یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنے بیٹے کو نہیں دیتا ہے کہ ڈرتا ہے کہ اگر اس کو دیا تو یہی کلاک مار کر باہر نکال دے گا تو وہ یہ وصیت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد ملے ارے مرنے کے بعد تیرا مال تیرا مال نہیں ہے وہ تو وارثوں کا ہو گیا ہے اس سے اس کا خیال کرنا ہے دوسری ایک غلطی ہمارے ہم لوگوں سے یہ ہو رہی ہے کہ جب وصیت اور بل لکھی جاتی ہے تو اس وقت ہنڈریڈ پرسینٹ مال کی ہم وسیعت لکھ دیتے ہیں یہ بھی شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ہنڈریڈ پرسینٹ مال کی وسیعت لکھ دی جاتی ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے وسیعت صرف تھرڈ مال میں ہوتی ہے یعنی ایک تہائی حصے میں وسیعت کی جاتی ہے میں وسیعت ہو سکتی ہے باقی دو تہائی حصے یہ تو وارثوں کے ہوا کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایکزامپل سے سمجھاؤں ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے ٹوٹلی جو اماؤنٹ چھوڑ کر وہ گیا ہے وہ نائن تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہے نو ہزار پاؤنڈ کو چھوڑ کر گیا اب اس کی چیک کیا تو میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں مسجد میں میری طرف سے فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈ ڈونیٹ کر دیے جائے یہ وسیعت پوری نافذ نہیں ہوگی کیوں نائن تھاؤزینڈ پاؤنڈ چھوڑ کر گیا ہے ون تھرڈ وسیعت میں جائے گا اور وہ تھری تھاؤزینڈ پاؤنڈ ہے سکس تھاؤزینڈ پاؤنڈ تو بارشوں کا حصہ ہے اس کو ہم مسجد میں نہیں دے سکتے مسجد میں ڈونیشن ہوگا تھری تھاؤزینڈ پاؤنڈ کا فائیو تھاؤزینڈ کا ہم نہیں کر سکتے ہاں بارش خوشی سے دے دے وہ الگ بات ہے ورنہ وسیعت جو کی جاتی ہے وہ ایک مال میں ہوتی ہے ون تھرڈ میں ہوتی ہے جو ٹو تھرڈ سے دو تائیس سے وہ وارثوں کے ہوا کرتے ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے تو اسی بنا پر بل ضرور لکھوانی چاہیے اور یہی ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے لیکن کسی شریعت کے قانون کو سامنے رکھ کر کسی دین کے جانکار کو بتلا کر ہم اپنی اپنے بل کو لکھیں جو شریعت کے قانون کے مطابق ہو دو بیسک پرنسپل یاد رکھنا ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوا کرتے ہاں جو رشتہ دار دور کے رشتہ دار ہیں جنہیں میراث میں کچھ نہیں ملنے والا ہے ان کے لیے تو وصیت کر سکتا ہے لیکن وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات ون تھرڈ میں ایک تائی حصے میں وصیت کی جاتی ہے اس سے زیادہ میں وصیت کی اجازت نہیں ہے دو بیسک پرنسپلز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اللہ ہمیں عمل زندگی نصیب فرمائے تو یہ ہے ایک پہلی غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے دوسری غلطی ہوتی ہے مرون کے دنیا میں جانے کے بعد کہ مرون دنیا سے چلا گیا اب اس کا جو مال تھا وہ اس کی اولاد کے پاس ہے اب اس کا بیٹا اب ایسے ہوتا ہے ایک آدمی کے چار پانچ بیٹے ہیں دو بیٹے باپ کے ساتھ بزنس میں ہیں اور باقی بیٹوں کا اپنا پروفیشن ہے تو وہ جو دو بیٹے بزنس میں ہیں وہ سمجھتے ہیں زندگی پر ہم نے باپ کے ساتھ میں بزنس کیا ہے باپ کے ساتھ ہم شریک تھے تو پورا بزنس ہمارے باپ کا یعنی ہمارا ہو گیا وہ بھائی جو بزنس میں نہیں تھے ان کو دیا ہی نہیں جاتا ہے یہ بھی غلط ہے جو مرنے والا چلا جائے اس کے بعد شریعت کے قانون کے مطابق تمام اولاد میں جو شریعت میں حصے بتلائے ہیں کہ لڑکے کو دو حصہ لڑکی کو ایک حصہ اس کی بیوی کو حصہ ان تمام حصوں کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے اس کا خیال رکھے اور زیادہ تر بہنوں کا حق مان لیا جاتا ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہن کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سوچتا ہے باپ نے شادی کے وقت بہن کو بہت گود دیا تھا اور اگر بہن کو دیں گے تو وہ تو ہمارے بردر ان لوگ کے گھر پر چلا جائے گا ہمیں کیا ملے گا تو بہن کو محروم کر دیا جاتا ہے بلکہ اگر بہن حصہ مانگنے آتی ہے تو بھائی یہ کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی تو بھائی سے حصہ دینے کے لیے آئی ہر وقت تیری ہم مدد کرتے تھے ٹھیک ہے تجھے تیرا حصہ تو مل جائے گا لیکن سمجھ لینا تیرا بھائی آج سے مر گیا یہ غلط ہے کہ ہم اپنی بہن کو اس طریقے سے محروم کر دیں اور ہمارے مولانا حضرت مولانا سلیم دورا صاحب دعوت بن دون تو فرما کے کچھ بھائی تو اتنے ہوشیار ہوتے ایسے اچھے انداز میں جا کر بہن سے کہتے کہ دیکھ بہن ابا کا انتقال ہو گیا ہے ان کا مال تقسیم کرنا ہے مجھے تیرا حصہ چاہیے اس کو سوال کرتے ہیں کہ مجھے بھی چاہیے وہ بیچاری مارے شرم کے کہتی ہے نہیں نہیں میں اپنے سسرال میں خوش ہوں مجھے نہیں چاہیے اور بھائی بہن کا حق دبا دیتا ہے یہ غلط ہے اسی لیے ہمارے حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہنوں کو تو زبردستی حصہ دو وہ نہ لے تو بھی زبردستی دو اور کہہ دو اپنی بہن کو کہ نہیں یہ تیرا حصہ ہے تجھے لینا پڑے گا اب چاہے تو رکھ چاہے اللہ کے راستے میں خیرات کر دے لیکن میں تجھے حصہ دے کر رہوں گا تو کی تقسیم میں اس کا بہت خیال کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے افطر الابرار و علیکم الملائکہ ایک اہم عمل کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اس کو تمام مہینوں پر فضیلت دی پھر فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ وہ پاک تھا اس روز جس روز اس کی ماں نے جنا تھا ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ ان قریب آگ میں داخل ہوں گے بھی ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ یتیموں کے مال کا بہت خیال کرنا ہے بڑا بھائی باپ کا انتقال ہو گیا چھوٹے بھائی چھوٹی بہن جو یتیم ہے جو یتیم ہو چکے نا والد ان کے مال کے اندر بہت خیال کرنا ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا یا کسی کا بھی تم نے اگر مال زبردستی لے لیا یا زمین کا کوئی ٹکڑا ہڑپ کر لیا اور حضور نے فرمایا ایک سپین کے مطابق بارش کے مطابق اگر کسی نے کسی کی زمین کو غصب کر لیا اللہ کل قیامت میں غصب کرنے والے کو کہیں گے کہ جتنا ٹکڑا تم نے غصب کیا ہے اسے کھودنا شروع کر وہ کھودے گا ساری مٹی باہر آئے گی اسے کہا جائے گا اب نیچے جو دوسری زمین ہے اسے کھود تیسری ہے اسے کھود سات زمینیں ہیں ساتوں زمینوں کے اس ٹکڑے کو کھدوایا جائے گا اور وہ مٹی لے کر اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا اللہ حفاظت فرمائے اتنا وزن ہوگا وہ کھڑے نہیں ہو پائے گا اور اس کے بعد اس شخص کو اسی مٹی کے ساتھ میں ساتوں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بلکہ حدیثوں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کی ایک پینی کو ہم نے ہڑپ کر لیا اگر کسی کی ایک پینی کو ہم نے ہڑپ کر لیا اس کے بدلے میں اللہ ہماری سات سو مقبول نمازیں تک لے سکتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تمہیں پر پڑھنے والا ہے دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوست میں سب سے ہلکا آداب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرف کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ اسے تو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا اللہ حفاظت فرمائے طب نبی سے علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ فگ کھاؤ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے یہ حضور کا فرمان ہے کہ فکس انجیر کھایا کرو انجیر کے دو فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جسے پائلز کی بیماری ہے اللہ اس کی پائلز کی بیماری میں شفا دے دے گا اور دوسرا جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہو اترائٹس ہو جن کے پیر ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہو وہ انجیر کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے درد کو دور فرما دیں گے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ چیزیں ارشاد فرمائی نمبر ایک حرام چیزوں سے بچو تم عبادت گزار بن جاؤ گے نمبر دو اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے نمبر تین اپنے پڑوسی کے ساتھ احساس کرو تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے نمبر چار لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے اور نمبر پانچ زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان سبحان اللہ علی و و بحمدی الا انتا نتوب رب رب العزت المرسلین